Welcome to visual programming last time ہم نے نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کی ڈسکشن کی تھی ہم نے نیویگیشن ونڈو اور فریم ڈسکس کیا جو نیویگیشن بیسڈ انٹرفیسز کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے پیج کی ڈسکشن کی جس سے ڈیرائیو کر کے ہم اپنا یوزر انٹرفیس بناتے ہیں یعنی انسٹیڈ آف ونڈو ہماری جو پوری یو آئی ہیرارکی آر کی ہے وہ ایک پیج کے اندر کنٹینٹ ہوتی ہے اور پیج نیویگیٹ ہو سکتا ہے تو آپ یعنی ایک نیویگیشن ونڈو یا ایک فریم کے اندر ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کر سکتے ہیں کیسے نیویگیٹ کر سکتے ہیں نیویگیٹ میتھڈ کال سے ہائپر لنک سے اور تھرڈ طریقہ آپ کا جرنل تھا جرنل کی ہم نے ڈسکشن کی جو آپ کو پریویس اور نیکسٹ کی فیسلٹی دیتا ہے جس سے آپ پیجز پہ آگے اور پیچھے موو کر سکتے ہیں ہم نے ڈیٹا پاس کرنے کی بات کی کہ کسی نیکسٹ پیج پہ اگر آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے تو اسے ڈیٹا کیسے پاس کر سکتے ہیں ایک تو آپ کا نیویگیٹ میتھڈ آپ کو ایک ایکسٹرا آرگومنٹ دیتا ہے اس کے تھرو آپ پیج کے کنسٹرکٹر کے تھرو پاس کر سکتے ہیں اور ایک ہم نے پراپرٹیز ڈکشنری کی بات کی ونڈو کی جس کے تھرو آپ کامن جگہ پہ ڈیٹا رکھ کے پاس کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی پیج کو ایز اے سیٹنگس پیج یا as a detail page use کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ ڈیٹا پاس کریں اور اس کے بعد وہ آپ کو کچھ ڈیٹا ریٹرن کرے تو ایک تو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ طریقہ ہے کہ اس پیج سے واپس پہلے پیج پہ فارورڈ آ جائیں but that would mess up journal entries دوسرا طریقہ ہم نے پیج فنکشن کا ڈسکس کیا page function strongly typed information ایک پیج سے پریویس پیج پہ ریٹرن کر سکتا ہے اور دوسرا جو اس کے علاوہ آلٹرنیٹ ہے وہ آپ کا پراپرٹیز ڈکشنری یوز کرنے کا ہے تو یہ ساری ڈسکشن کے بعد ہم نے اس میں ایک دو نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس بنائی بھی جو نیکسٹ پریویس کی ساری فنکشنلٹی ہمیں ڈبلیو پی ایف کی طرف سے ملی اور یہ ساری ہماری ڈسکشن تھی نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کی اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس ہم نے کافی شروع میں جب ڈبلیو پی ایف کی ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا اس میں ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس بھی بن سکتی ہیں اور براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس بھی بن سکتی ہیں ایک ہم نے لوز زیمل کی بات کی یعنی صرف ایک ایل file without any code behind جو ہم نے کہا آئی میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں انٹرفیس اور ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے ابھی سبسیکوینٹلی جس میں آپ کو پتہ چلے گا ایک لوز زیمل بھی آپ کو کافی پاورفل اور کافی ڈیٹیلڈ ڈیٹا شو کر سکتی ہے کافی ورکنگ انٹرفیسز بن سکتے ہیں بٹ فار ناؤ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوڈ بیہائنڈ بھی رکھنا ہے یعنی ہمارے پاس ایک کوڈ فائل بھی ہو تو پھر ہم براؤزر بیسڈ اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں براؤزر بیسڈ اپلیکیشن پہلی چیز تو یہ کہ پارشل ٹرسٹ ہوتی ہے پارشل ٹرسٹ کا ورڈ ہم نے پہلے بھی یوز کیا what does partial trust mean partial trust کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ کچھ ریسٹرکشنز لگائیں گے یعنی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے کیوں لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں سے ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے تو وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ وہ کوئی ملیشیس اپلیکیشن نہ ہو اور وہ ہمارے سسٹم کو میس اپ نہ کر سکے تو پارشل ٹرسٹ اگر کوئی چیز ہے تو دیٹ مینس کہ ہم اس پہ فلی ٹرسٹ نہیں کرتے ہم اپنا کور ڈیٹا اسے نہیں دے سکتے ہم اسے اپنے فائل سسٹم کی ایکسیس نہیں دے سکتے تو ایسی اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ایک سینڈ باکس یوز کرتے ہیں تو سینڈ باکس ورڈ کا کیا مطلب ہے سینڈ باکس ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بھی اے پی آئی کالس یا جو بھی ایکسٹرنل کالس اپلیکیشن کرنے کی کوشش کرے گی وہ ایک فلٹر سے ایک مانیٹر سے ہو کے جائیں گی یعنی ہم نے اس اپلیکیشن کو ایک باکس کے اندر رکھ دی ہے اور اس باکس کے اندر صرف کچھ اے پی آئیز الاؤڈ ہیں تو یہ جو sandbox W P F provide کرتی ہے اس سینڈ باکس کی وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ پارشل ٹرسٹ اپلیکیشن چل سکیں even without a security prompt یعنی آپ کو پرومپٹ بھی نہیں آ رہا کہ do you want to run this application ہے یہ کوڈ ہے جو رن ہو سکتا ہے but you can still run them اچھا جب ہم براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں سلور لائٹ ضرور آتا ہے سلور لائٹ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا it's a more popular way browser based applications بنانے کا there are some benefits to Silverlight there are some benefits to browser based XAML applications Silverlight کا جو سب سے کی فائدہ ہے وہ یہ کہ وہ کراس پلیٹ فارم ہے وہ میک پہ بھی چلتا ہے اس کے لینکس کے لیے بھی اویلیبل ہے ڈاؤن لوڈ مائکروسافٹ کی طرف سے بٹ جو W P F browser based application ہے وہ صرف ونڈوز پہ چلے گی تو W P F browser based application کیا نہیں کر سکتی فار ایگزامپل اگر ہم اسے یہ کال دیتے ہیں تو وہ یہ کال پہ ایکسیپشن دے گی یہ ہم نے ایڈ فیوریٹ کے کال کی جس میں انوائرمنٹ ڈاٹ گیٹ فولڈر پات کیا اور environment dot special folders dot my pictures کیا اگر ہم یہ کال کریں گے تو ایک ایکسیپشن آئے گی فائل آئیو پرمیشن ایکسیپشن کیونکہ ہماری جو براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ہے اس کے پاس فائل آئی او کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں پہلا ریسٹرکشن تو یہ آ گئی کہ اس میں کچھ اے پی آئی انووک ہو ہی نہیں سکتی تو اس کی اے پی آئی کالس کیا ہو سکتی ہیں یہ ریسٹرکٹ ہو گئیں سیکنڈ ڈفرینس یہ ہوگا کہ اس میں وہ ایک نیویگیشن بیسڈ ایپ ہوگی کیونکہ اس نے براؤزر میں چلنا ہے اور اس کی نیویگیشن براؤزر میں انٹیگریٹڈ ہوگی اور تھرڈ اس کی ڈپلائمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی تو ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کریں گے تو چونکہ وہ ایک نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی مین یو آئی ایک پیج میں ہوگی پیج ایلیمنٹ میں instead of a window element جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کا جو مین انٹرفیس ہے وہ ایک پیج ایلیمنٹ میں ہوتا ہے instead of a window element تو اگر ہم ویژول اسٹوڈیو میں ایک براؤزر بیسڈ زیمل ایپ بنانا چاہیں ہم ایک نیو پروجیکٹ کریں گے ایک W P F browser based application select کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو مین یو آئی ونڈو وہ ہمیں دے گا وہ that would be in a page instead of a window اور اس پیج میں اگر ہم اپنی یو آئی لکھ دیں گے کمپائل کریں گے رن کریں گے اور وہ ایک براؤزر میں چلے گی سو اس طریقے سے ہم ویژول اسٹوڈیو میں کچھ زیادہ ایفرٹ کیے بغیر ایک ایپلیکیشن کو ایک براؤزر بیسڈ ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں بیسیکلی ویژول اسٹوڈیو اس کی پروجیکٹ فائل میں ایک دو سیٹنگس چینج کرے گا اور ان ایک دو سیٹنگس کی وجہ سے وہ ایک براؤزر بیسڈ ایپلیکیشنس بنے گی جو آپ سیٹنگس مینولی بھی جا کے اس کی پروجیکٹ فائل میں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اور آپ اسے سوئچ کر کے براؤزر بیسڈ ایپلیکیشن بنائیں جو آپ کی نیویگیشن انٹیگریٹ ہوتی ہے براؤزر میں نارملی اگر آپ آئی سکس تک کی بات کریں اگر آپ ایک W P F application open کریں تو اس کی ایک اپنی نیویگیشن یو آئی آئے گی بیک فارورڈ بٹن جو کہ ایکچولی براؤزر کے بیک فارورڈ کے نیچے ہوں گے وچ وڈ لوک ویئرڈ تو بہت ساری جو براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز ہیں وہ explicitly show navigation U I is equal to false کر دیں گی یہ شو نیویگیشن یو آئی کی پراپرٹی ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھی کہ کوئی پیج یہ سیٹ کر دے تو اس کی نیویگیشن یو آئی شو نہیں ہوتی لیکن I E seven and onwards it's more streamline streamline کس طرح سے ہے کہ جو نیویگیشن ایک زیمل براؤزر اپلیکیشن کی ہے وہ براؤزر کی نیویگیشن میں انٹیگریٹیڈ ہے تو دیٹ مینس آپ کو ایک ہی set of back forward buttons آ رہا ہوگا اور وہی بیک فارورڈ بٹن آپ کی براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں بھی بیک فارورڈ کر رہے ہوں گے اور اس کے باہر جو بھی آپ پہلے براؤز کر رہے تھے اس میں بھی بیک کر سکیں گے تو یہ یعنی آپ کا جو جرنل ہے اپلیکیشن کا جرنل اور جو ویب براؤزر کا جرنل ہے وہ آپس میں انٹیگریٹ ہو گئے that's a more streamline way although کہ اگر آپ ایک آئی فریم میں یا ایک سیکشن آف دا اسکرین میں اپنا ایک XAML browser based application show کرتے ہیں تو اس کی یو آئی پھر بھی شو ہوگی یعنی اس کے پھر جرنل سیپریٹ ہوگا بٹ اگر آپ کی پوری ونڈو میں ایک زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ہے تو دین اس کے جو جرنل ہے دونوں کا وہ انٹیگریٹڈ ہوگا سو ریئلی اٹس جسٹ ایک کہہ سکتے ہیں یہ online only click once application ہے اور کلک ونس ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم نے کیا تھا کہ ہم ونڈوز انسٹالر بنائیں یا کلک ونس بنائیں تو it's more click once application click once application کی ڈیولپمنٹ میں اور ڈیبگنگ میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کلک ونس ایپلیکیشن کیش ہوتی ہیں وچ از اے گڈ تھنگ کہ آپ نے ایک بار نیٹ سے کوئی اپلیکیشن چوز کر کے چلائی رن کی وہ آپ کے پاس کیش ہو گئی نیکسٹ ٹائم آپ رن کریں گے تو آپ کی کیش میں سے رن ہو جائے گی it would give you very fast behaviour جیسے آپ نے اپنی سسٹم سے کوئی چیز ایگزیکیوٹ کی ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے جب آپ نے ایک نیکسٹ ورژن اپلیکیشن کا بنایا ہے تو وہ نیکسٹ ورژن کے بجائے مے بی کیش سے پرانا ورژن اٹھا لے بائی ڈیفالٹ اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں تو ویژول اسٹوڈیو آپ کا ہر بلڈ پہ ہر بار جب آپ ری بلڈ کرتے ہیں ورژن نمبر انکریمنٹ کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے کہ آپ نے اگر اس کی سیٹنگس فائل جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ورژن نمبر لکھا ہوگا one point zero point star اور یہ پوائنٹ اسٹار کا مطلب یہ کہ ہر بلڈ پہ اسے خود سے انکریمنٹ کرتے جاؤ اینڈ دیٹس رائے کہ آپ کو اگر ویژول اسٹوڈیو سے ری بلڈ کر رہے ہیں بائی ہینڈ نہیں کر رہے یا آپ نے سیٹنگ نہیں چینج کی تو آپ کو کلک ونس کی کیشنگ تنگ نہیں کرے گی یعنی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پرانا ورژن رن ہو جائے ہمیشہ آپ کا لیٹسٹ رن ہوگا کیونکہ جو اس نے کیش کیا ہے آپ جو آپ جو چلانا چاہ رہے ہیں اس کا ورژن اس سے نیکسٹ ہے لیکن اگر آپ کسی بھی اور طریقے سے کریں تو دس از سم تھنگ یو شوڈ بی اویئر کہ کلک ونس کیش ہو رہی ہیں اور ان کے نمبرس انکریمنٹ ہوں گے تو وہ نیور ون آپ کے پاس چلے گی یہ پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنس ہیں اگین جس کی میں نے ابھی بات کی ہے اس میں سے ساری اے پی آئی نہیں کال ہو سکتی لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی لائبریری بنانا چاہتے ہیں یعنی آپ ایک third party library properly install کرنا چاہتے ہیں جو پارشل ٹرسٹ کوڈ میں سے کال ہو سکے کیا میں سینیریو کیا بتا رہا ہوں کہ پارشل ٹرسٹ کوڈ کو ایک لسٹ آف فنکشنز یا ایک subset of W P F تو الاؤڈ ہے وہ تو وہ کال کر سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی لائبریری آپ انسٹال ایسے کر دیں یعنی وہ انسٹال کرنے کے لیے تو آپ کو ایلیویٹیڈ پرمیشنس چاہیے بٹ ونس آپ وہ انسٹال کر دیں تو پھر پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنز اسے کال کر سکیں فار ایگزامپل اس کا ایک سینریو بتاتا ہوں کہ کوئی ایک انٹرپرائز ہے اور اس میں ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے سارے کمپیوٹرس پہ یہ اسمبلی انسٹال ہو جائے اور اس کے بعد جو common applications partial trust applications enterprise میں ڈپلوائے ہوئی ہوئی ہیں وہ ان کی کالس کر سکیں تو اب ہم نے بیسیکلی سینڈ باکس کو ایکسٹینڈ کر دیا ایک سینڈ باکس میں set of A P I calls allowed تھی اور ہم نے کہا کہ اس کے بعد اس اسمبلی کی بھی کالز ایڈ ہو جائیں اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہم کوئی بھی normal assembly full trust assembly جو سب کچھ کر سکتی ہے اسے گیک میں ایڈ کریں گے گیک کیا ہوتی ہے GAC is a global assembly cache جس میں جس میں آپ اسے اسپیشلی مارک کریں گے کہ یہ اسمبلی ایسی ہے جو پارشل ٹرسٹ سے کال ہو سکتی ہے تو once you mark it in add it to GAC explicitly کہ یہ یہ اسمبلی لو اور اسے گیک میں ڈال دو اور گیک کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کب کی تھی جب ہم نے کلک ونس اور انسٹالر ڈسکس کیا تھا ہم نے کہا تھا کلک ونس کوئی چیز گیک میں نہیں ڈال سکتی because it's a system wide thing click once application self content جگہ پہ انسٹال ہوتی ہے اور سیلف کنٹینٹ جگہ سے ریموو ہوتی ہے تو یہ جو آپ کے پاس اگر گیک میں انسٹال کریں یوزنگ این انسٹالر یا آپ کی اپلیکیشن ڈیورنگ ایگزیکیوشن کہے کہ میں نے گیک میں کچھ انسٹال کرنا ہے پرمیشنس مانگے گیک میں کاپی کرے تو دین وہ جو اسمبلی ہے وہ کسی بھی پارشل ٹیسٹ کوڈ سے کال ہو سکتی ہے اور یہ کافی سگنیفیکینٹ ہے یعنی اس کو انسٹال کرتے ہوئے آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہوگا کیونکہ اگر آپ لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں جس کے تھرو سسٹم پہ آربیٹری فائلس اوپن ہو سکتی ہیں اور وہ آپ گیک میں ڈال کے کہہ دیتے ہیں اسے پارشل ٹرسٹ کوڈ کال کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پارشل ٹرسٹ کوڈ آپ کسی بھی آربیٹری ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن رن کریں وہ اس گیک میں پڑی ہوئی اسمبلی کو یوز کر سکتا ہے so that can be a security hole that's a risky thing کہ اسے یعنی کیئرفلی ڈیزائن کرنا چاہیے کہ کیا آپ فنکشنالٹی ایکسپوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو بلٹ ان سینڈ باکس ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کی ہم کچھ جو کالس ابھی تو ہم نے کہا کہ ڈبلیو پی ایف کی ساری اے پی کالس نہیں ہو سکتی but there are still many calls جو ہو سکتی ہیں مثلاً آپ ایک رچ ملٹی میڈیا انٹرفیس دے سکتے ہیں آپ جس ویب سرور پہ آپ کی اپلیکیشن ہوسٹ تھی وہاں پہ آربیٹری فائلز اوپن کر سکتے ہیں آپ انفیکٹ یوزر سے پوچھ کے کوئی بھی لوکل سسٹم کی فائل بھی اوپن کر سکتے ہیں یعنی ابھی میں نے کہا کہ آپ فائل آئیو کے تھرو تو فائل اوپن نہیں کر سکتے لیکن آپ فائل اوپن ڈائلاگ شو کر سکتے ہیں یعنی ون تھرٹی ٹو کا اوپن ڈائلاگ وہ آپ کیسے شو کر سکتے ہیں وہ آپ اس طرح سے شو کر سکتے ہیں یہ اوپن فائل ڈائلاگ یوز کر کے open file dialog is equal to new open file dialog ہم نے کیا اور اس کے بعد اگر یوزر ٹرو سلیکٹ کرتا ہے ہم نے کہا تھا یہ ڈائلگ باکسز ٹرو فالس یا نل ریٹرن کرتے ہیں that means a nullable boolean تو اگر وہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے تو اس کے بعد ہم نے open file dialog dot open file call کیا تو یہ جو کال ہے that is exposed in the sandbox یعنی ہم اوپن فائل میں نیم نہیں پاس کر سکتے لیکن ہم اوپن فائل ڈائلاگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ یوز کر کے ہم نے ایک اسٹریم ریڈر لیا اور اس کے کانٹینٹس ریڈ کر لیے سم ٹائمس اگر آپ اس لسٹ آف کالس کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ دیٹس پریٹی آربیٹری کے کیا کال ہو سکتا ہے اور کیا کال نہیں ہو سکتا لیکن there are some ground rules مثلاً آپ لوکل فائل سسٹم نہیں ایکسیس کر سکتے آپ رجسٹری نہیں ایکسیس کر سکتے آپ ان مینجڈ کوڈ اگر کوئی چیز کال کرتی ہے یا آپ ان مینجڈ کوڈ کو ڈائریکٹلی نہیں کال کر سکتے ان مینجڈ کوڈ کیا ہوتے ہیں وہ کوڈ جو سی یا سی پلس پلس میں لکھا ہوا ہے یا کسی اور ایسی لینگویج میں جو کمپائلڈ بائنڈری کی فارم میں ہے یعنی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ C sharp as a virtual machine run کرتی ہے تو سی شاپ کا کوڈ ایک سینڈ باکس میں چل سکتا ہے لیکن جو نیٹو کوڈ ہے یعنی سی سی پلس پلس یا اسمبلی میں لکھا ہوا وہ ان مینجڈ کوڈ ہے وہ اس پہ اس طریقے سے سینڈ باکس اپلائی نہیں ہو سکتا تو اگر آپ ان مینجڈ کوڈ کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ نیو ونڈوز نہیں لانچ کر سکتے ایکسیپٹ پاپ اپس جو آپ کی یعنی براؤزر ونڈو کے سینٹر یعنی اس کے ایریا کے اندر ہی شو ہوں گے اس کے علاوہ جو کچھ کالز ریسٹرکٹ ہوتی ہیں they can be a bit fuzzy because there are sometimes ایسی کالز ہیں جو ایک براؤزر میں الاؤ ہوں گی اور دوسرے میں نہیں مے بی کچھ آئی میں چیزیں آپ کر سکتے ہیں H T M L controls کے ساتھ جو فائر فاکس میں نہیں کر سکتے and there are some things جو امپلیمنٹیشن ڈپینڈنٹ ہیں یعنی ان کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ وہ سینڈ باکس میں الاؤڈ نہیں ہے تو there is some hit and try but there is some common sense also کہ آپ کو کیا الاؤڈ ہوگا پاسبلی اور کیا نہیں ہوگا اب اگر آپ نے یہ اپلیکیشن ایک بنائی ہے ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنائی ہے تو اس کے کمانڈ لائن آرگومنٹس تو کوئی نہیں ہوں گے یہ تو ویب پہ سرو ہو رہی ہے تو آپ نے اگر اس کو کوئی ڈیٹا پاس کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ویب پیج کو کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیٹا صرف دو طریقوں سے دے سکتے ہیں ایک آپ اسے یو آر ایل پیرامیٹرس میں دے سکتے ہیں گیٹ گیٹ میتھڈ ہو یا پوسٹ میتھڈ ہو آپ یو آر ایل کی کال کے ساتھ دے سکتے ہیں اینڈ سیکنڈ از کوکیز کہ آپ کوکی اسٹور کر لیں اور وہ کوکی ہر بار آپ کو پاس ہوگی تو یہ دونوں میتھڈ آپ زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں آپ کے پاس اویلیبل ہیں اگر آپ کو یو آر ایل اپنا ایکسیس کرنا ہے تو آپ یہ browser interop helper dot source browser interop helper dot source اگر یوز کریں تو آپ کو پورا یو آر ایل مل جائے گا which will contain all the parameters جو یو آر ایل کے اندر پاس ہوئے ہیں تو اس طریقے سے تو آپ یو آر ایل سے پیرامیٹرس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے اپلیکیشن ڈاٹ گیٹ کوکی تو اپلیکیشن کلاس کا گیٹ کوکی اسٹیٹک میتھڈ اگر آپ کال کریں تو آپ کوئی بھی کوکی ریٹریو کر سکتے ہیں وچ مینس کہ اگر آپ نے کسی وقت بھی کوئی کوکی سیو کی ہے اور لیٹر وہی پیج اوپن ہوتا ہے تو وہ کوکی آپ کو ساتھ پاس ہوگی تو یہ دو میتھڈز ہیں آپ کے پاس زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں پیرامیٹرز لینے کے اگر اب ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ میں بیکاز کے براؤزر میں فیملیرٹی ہے یا for some reason browser based application بنانا چاہ رہا ہوں لیکن میں فل ٹرسٹ اپلیکیشن بنانا چاہ رہا ہوں which means the application can do anything. Why would we do something like that? مثلاً ہم اگین کسی انٹرپرائز کے اندر ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو ڈیسک ٹاپ ایپ ہے اس کے بجائے لوگ ویب براؤزر سے فیملیئر ہیں تو let's make a browser based application just for the familiarity of interface کہ ہم براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنائیں but because of the functions جو اس نے پرفارم کرنے ہمیں فل ٹرسٹ چاہیے how can we make it full trust ہمیں دو چینجز کرنی ہوں گی ایک تو ہمیں پروجیکٹ فائل میں جو dot C S proj file ہے یا وی بی پروج فائل ہے ڈپینڈنگ آن دا ایکسٹینشن کہ ہم ویژول بیسک میں بنا رہے ہیں یا سی شاپ میں بنا رہے ہیں اس میں ہمیں ٹارگیٹ زون کو انٹرنیٹ سے چینج کر کے کسٹم کرنا ہوگا تو دیٹ از ون چینج اور دوسری چینج ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ پرمیشن سیٹ جو ہمارے زیمل میں ڈیفائنڈ ہے جو کلک ونس کے مینیفیسٹ میں ڈیفائنڈ ہے وچ ڈیفائنس کے وہ اپلیکیشن کلک ونس اپلیکیشن کیسے انسٹال ہوگی اس کے اندر ہمیں یہ unrestricted is equal to true یہ ورڈ ایڈ کرنا ہوگا تو یہ دو چینجز کرنے سے یہ اپلیکیشن فل ٹرسٹ اپلیکیشن بن جائے گی جب یہ فل ٹرسٹ اپلیکیشن بن جائے گی تو دیر آر ٹو پاسبلٹیز ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ جب یوزر یہ رن کرے تو اسے پرومٹ آئے گا and has to like see کہ یہ اپلیکیشن میں نے چلانی ہے یا نہیں چلانی depending on the user settings یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی ریجیکٹ ہو جائے بٹ دیر از اے ندر وے کہ اس ایپلیکیشن مینیفیسٹ کو ایک سرٹیفکیٹ سے سائن کر دیں اور یوزر نے وہ سرٹیفکیٹ پہلے سے انسٹال کیا ہو یعنی یوزر اس سرٹیفکیٹ کو ٹرسٹ کرتا ہو کسی سرٹیفکیٹ کو انسٹال کرنے کا مطلب ہے یوزر اسے ٹرسٹ کرتا ہے تو میں نے جو سینیریو فل ٹرسٹ کا پہلے بتایا تھا کہ ایک انٹرپرائز کے اندر ہم نے کوئی اپلیکیشن ڈپلوائے کرنی ہے تو وہاں پہ اٹس پاسبل کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ یوزرس کو دیں کہ انسٹال کر لو and then that application will work so that certificate will ensure کہ جب یہ فل ٹرسٹ اپلیکیشن رن ہو تو یہ یعنی یوزر کا سسٹم اسے الاؤ کر دے اور چونکہ یہ سرٹیفکیٹ سے صرف اس ایپلیکیشن کا مینیفیسٹ سائن ہوا ہے اس لیے کوئی اور فل ٹرسٹ اپلیکیشن ایکسیس نہیں لے سکتی یہی پرٹیکولر اپلیکیشن ایکسیس لے سکتی ہے so that would be a way کہ فل ٹرسٹ اپلیکیشن کیسے یوز کر سکتے ہیں یوزنگ اے سرٹیفکیٹ دوسری جو ہم نے ایک تو ہم نے بات کی کہ اس میں restricted set of A P I ہے اس ریسٹرکٹیڈ سیٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں فل ٹرسٹ سے اس کے لیے سرٹیفکیٹ انسٹال کر سکتے ہیں یا ایک گیک میں اسمبلی ڈال سکتے ہیں جس کے تھرو ایکسیس کر سکیں تو that is one thing second thing ہے کہ ہماری نیویگیشن انٹیگریٹیڈ ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ آئی سیون میں وہ آپ کے بلکہ نیکسٹ اور پریویس بٹن بھی ساتھ ہی مکس ہوں گے کہ آپ بیک کرتے کرتے اپنی اپلیکیشن کا بیک کر رہے ہیں and then that back button will take you to the last H T M L page and so on تو وہ انٹیگریٹیڈ نیویگیشن ہے اگر آپ show navigation U I false کر دیں گے تو آپ کے پیج کے اوپر سیپریٹلی بیک نیکسٹ کی بار نہیں آئے گی یا آئی سیون کے کیس میں نیویگیشن اس کی اس میں نہیں ہوگی اگر آپ اس نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن کو پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر آپ ویژل اسٹوڈیو کے اندر سے اس کا پبلش ٹول یوز کر لیں جو ہم نے کلک ونس اپلیکیشنس کے لیے ڈسکس کیا تھا پہلے یا آپ ایک میک ٹول ساتھ ونڈوز اے پی آئی کے ساتھ آئے گا وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ایکچولی ویب سرور پہ جو آپ فائلس کاپی کریں گے وہاں سے یہ سرو ہو اس میں آپ کو ویب سرور کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی پڑیں گی کہ وہ یہ براؤزر بیسڈ اپلیکیشن سرو کرے but that would be like any other setting یعنی براؤزر میں ویب eh, سرور میں آپ کو ہمیشہ یہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ کس قسم کی فائلز ویب براؤزر سرو کر سکتا ہے تو in that set in that section جہاں پہ آپ کی سیٹنگس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ براؤزر بیسڈ اپلیکیشن سرو ہوں تو وہ ڈائریکٹری آپ پوری کاپی کر دیں گے اور وہاں سے آپ کی پوری اپلیکیشن سرو ہو جائے گی یوزرس اس ایپلیکیشن کو رن کیسے کریں گے they will just navigate to that U R L اور وہ اپلیکیشن چل پڑے گی تو that's the that's the good thing about XAML browser based it's all just a U R L کچھ انسٹال نہیں کرنا کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا اس یو آر ایل پہ یوزر جائے گا وہاں پہ ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن پڑی ہوگی وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے you can see a kind of install ہوگی ایک جگہ پہ and then it will run is not a security hole because وہ اپلیکیشن ایک سینڈ باکس میں رن ہوگی سو ایک بہت restricted set of A P I calls allowed ہے اور ایکچولی فار فردر پروٹیکشن اس کے گرد آئی یہ علیحدہ سینڈ باکس بناتا ہے جو انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر کا لانچ پروسیس کچھ چیزیں کر ہی نہیں سکتا so it's kind of double sandbox اور اس کی وجہ سے that's not a security hole that's a way to represent rich multimedia experience یہ آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ program programmatic code JavaScript میں بھی رن کر سکتے ہیں جو براؤزر خود رن کرتا ہے بٹ اگین جاوا اسکرپٹ ایک ریسٹرکٹیڈ سیٹ آف کام کر سکتی ہے اسی طریقے سے ڈبلیو پی ایف کی براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ایک ریسٹرکٹیڈ سیٹ آف کام کر سکتی ہے and that's why it's not a security risk ایک مسئلہ آتا ہے ہمیں کہ اگر ہماری براؤزر بیسڈ اپلیکیشن تھوڑی بڑی ہے تو user will go to the U R L اور maybe has to wait for some time کہ وہ browser based application download ہو and then it will start running and that's not a good user experience اگر وہ ایک بار اس یو آر ایل پہ گیا ہے and he goes there again تو تو ہماری کلک ونس کیشنگ کام آ جائے گی کلک ونس کیشنگ کی وجہ سے وہ لاسٹ ٹائم کی اپلیکیشن پڑی ہوگی اور وہ ہارڈ ڈسک سے رن ہو جائے گی that would be a simpler case لیکن پرابلم کب آئے گی جب یوزر فرسٹ ٹائم گیا ہے تو فرسٹ ٹائم کے لیے ڈبلو پی ایف میں تھوڑی اسپیشل سپورٹ ہے there is a support there is a concept called download groups کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو گروپ کر سکتے ہیں ان ٹو پارٹس جو پارٹ سیپریٹلی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں you will mark one part کہ جو پارٹ جس میں آپ کی اسٹارٹنگ فائل ہے یعنی آپ اپنے مین یوزر انٹرفیس جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ لیٹ سے میں کہتا ہوں میرا پیج ون ہے پیج ون میرا پہلا انٹرفیس ایلیمنٹ ہو تو دیٹ مینس کہ پیج ون والا جو ڈاؤن لوڈ گروپ ہے وہ سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ ہوگا اینڈ دین اور اگر کوئی ڈاؤن لوڈ گروپس ہیں تو وہ پہلا ڈاؤن لوڈ گروپ ایکسپلسٹلی ان کو لوڈ کر سکتا ہے کہ let start downloading this group let start downloading this group تو you can think of this کہ جس طرح سے آپ کی ایک H T M L application ہوتی ہے اور ایچ ٹی ایم ایل میں آپ ایک ویب پیج کھولتے ہیں تو اس سے لنکڈ سارے پیجز ساتھ ہی لوڈ نہیں ہو جاتے it only loads one page H T M L designed ہی اس طرح سے بٹ ڈبلو پی ایف اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے ڈبلو پی ایف یوزلی ایک بائنڈری بنتی ہے بٹ یہ kind of download group سے ہمیں یہ سپورٹ دیتی ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں ڈاؤن لوڈ گروپ بنانا بہت ایزی ہے آپ ویژل اسٹوڈیو میں رائٹ کلک کر کے ایڈ ڈاؤن لوڈ گروپ کریں اور اس میں کچھ فائلس موو کر دیں that would make a download group سے ایک نام دے دیں گروپ کو اور جو آپ کا مین انٹرفیس ایلیمنٹ ہے وہ اس گروپ میں نہ ہو تو اب وہ گروپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا انلیس کہ ہم اسے ایکسپلسٹلی ڈاؤن لوڈ کریں اس میں ہمارے پاس کافی سارے ایونٹس آ جاتے ہیں پراپرٹیز آ جاتی ہیں جنہیں یوز کر کے ہم ایون پروگرس کو مانیٹر کر سکتے ہیں کتنی ڈاؤن لوڈ ہو گئی اور مے بی ہم ایک پیج ون بنا دیں جس پہ پروگرس بار ہو کہ ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور ڈاؤن لوڈ گروپ ٹو میں باقی ساری اپلیکیشن ہو سو ایٹ لیسٹ جب یوزر ہمارے یو آر ایل پہ جائے گا تو it's not a blank window and is waiting for some time کہ پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا it would just download the start page اس پہ ایک پروگرس بار آنے لگ جائے گی and when the progress bar finishes تو پوری اپلیکیشن چل پڑے گی that's one way another ways کہ آپ پوری اپلیکیشن کو بریک کر دیں ٹو پیسز کہ آپ کا مین انٹرفیس لوڈ ہوگا مے بی آپ ایک پروگرس بار شو کریں پھر مین انٹرفیس لوڈ ہو پھر مین انٹرفیس سے آپ کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں تو then again you show our progress bar and then that interface load تو آپ اسے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن آپ کی اپلیکیشن کتنی بڑی ہے اور اسے چنکس میں ڈیوائڈ کرنے کا کتنا فائدہ ہے ہم ایک اگزامپل لیں گے صرف دو پیجز کی یعنی پیج ون اور پیج ٹو کی اور ہم پیج ٹو کو مائی گروپ میں ڈال دیا ہے تو پیج ون لوڈ ہوگا اور اس کے بعد جب وہ پیج ٹو کی لوڈنگ یعنی مائی گروپ کی لوڈنگ اسٹارٹ کرے گا اور جب وہ لوڈنگ فنش ہوگی تو ایکچولی پیج ٹو پہ نیویگیٹ کر جائے گا تو بیسیکلی آپ پیج ون کو پروگرس بار سمجھ سکتے ہیں آل دو کہ ہم پروگرس ایونٹ شو کر کے ایکچولی پروگرس نہیں شو کر رہے بٹ آپ اس یو پہ جائیں گے تو آپ کو فوراً سے یعنی پیج ون ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا یہ اگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے پیج ون بنایا ہے پیج ون ہم نے انیشلائز کمپوننٹ کیا اور اس کے آن انیشلائزڈ میں کہ ونس وہ پورا پیج شو ہو گیا ہے ہم نے application deployment dot is network deployed کی کال کی so what is application deployment dot is network deployed یہ کیا چیز ہے یہ بیسیکلی ایک کال ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کیا اس وقت آپ کی اپلیکیشن نیٹ ورک سے چل رہی ہے بیکاز اگر نیٹ ورک سے نہیں چل رہی تو مے بی آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ گروپس کو انووک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک سے نہیں چل رہی پہلا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے لوکلی ڈیولپ کر رہے ہیں لوکلی ڈپلوائے کر رہے ہیں اور ویژول اسٹوڈیو سے رن کر کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس وہ نیٹ ورک ڈیلیڈ ہی نہیں that is one scenario second is کہ آپ نے اپلیکیشن ایک بار رن کی ہے and it's all cache in وہ آپ کی کلک ونس کیش میں پڑی ہے so it's again not network deployed تو اگر آپ کی اپلیکیشن نیٹورک ڈیلیڈ ہے اگر تو نہیں ہے تو ہم نے سمپل کیا گو ٹو پیج ٹو کا فنکشن ایک یوز کیا ہے گو ٹو پیج ٹو کا فنکشن کیا کرتا ہے یہ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے اسے یوز کرتے ہوئے پیج ٹو ڈاٹ زیمل پہ چلا جاتا ہے relative U R I use کر کے اور اب ہم واپس آتے ہیں اس سینیریو پہ کہ اگر وہ نیٹ نیٹورک ڈیلیڈ ہے اگر وہ نیٹورک ڈیلیڈ ہے تو ہم نے اپلیکیشن ڈپلائمنٹ اب ہم نے بیسیکلی دو کام کرنے ہیں ایک تو ہم اس کی لاسٹ لائن پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے application deployment dot current deployment dot download file group async یہ کال کی ہے اے سنک کیوں کی تاکہ یہ کال فوراً سے ریٹرن ہو جائے اور جب کمپلیٹ ہو تو بیسیکلی ہمیں ایک ایونٹ دے دے اگر ہم اے سنک نہ کرتے تو یہ بلاکنگ کال ہوتی وچ وڈ مین کہ ہمارا پیج ون یعنی انٹریکٹیو نہیں رہے گا تو پیج ون کو ہم انٹریکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یوزر کو فیل ہو کہ پیچھے کچھ ڈاؤن لوڈ چل رہی ہے کچھ پروگرس ہو رہی ہے تو ہم نے اس طریقے سے ایک download file group explicitly using application deployment ان کیا کہ مائی گروپ کا download group download کر لو لیکن اسے ڈاؤن لوڈ کی کال دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم وہ ایونٹ ہوک کریں جو یہ اس کی کمپلیشن پہ ہوگا اگر یہ ہم ایونٹ پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہک کرتے ہیں تو اس میں ڈینجر یہ ہے کہ کیا پتا جلدی سے فائل کمپلیٹ ہو جائے اور وہ ایونٹ فائر کرے اور اس ٹائم پہ ابھی ہم نے ہی نہ کیا ہو تو اس لیے ایونٹ کو پہلے ہک کرنا ضروری ہے تو ڈاؤن لوڈ فائل گروپ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں ایونٹ آئے گا download file group completed کا اس لیے ہم نے اس ایونٹ کو ہک کیا application deployment dot current deployment dot download file group completed plus equal اس کے تھرو ہم ایونٹ ہینڈلر ہک کرتے ہیں اور اس میں ہم نے ایک ڈیلیگیٹ لکھا اور ڈیلیگیٹ کا کوڈ میں ہم نے کیا کیا بیسیکلی یہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیج ٹو پہ نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی ملٹی تھریڈنگ نہیں ڈسکس کی بٹ یہاں پہ ہم ایک multithreading related call use کرنے لگیں جو آپ میں آپ کو ڈیٹیل میں لیٹر بتاؤں گا بٹ رائٹ نا آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کی کمپلیشن کی کال آئی ہے یہ ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ایک سیپریٹ تھریڈ یوز ہوا ہے اور اس تھریڈ نے اپنے یہ ایونٹ انوو کیا ہے which means right now you are not on the main thread اور شروع میں میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلو پی ایف کی سارے آبجیکٹس ایک تھریڈ پہ یوز ہونے چاہیے ادروائز اس میں ایشوز آئیں گے تو اب میں یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ میں پیج ٹو پہ نیویگیٹ کروں اور یہ نیویگیشن کی کال مین تھریڈ پہ ہو جسے ہم یو آئی تھریڈ یا یوزر انٹرفیس تھریڈ کہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ڈسپیچر کا فنکشن یوز کر رہا ہوں dispatcher dot begin invoke اور اسے سینڈ پرائرٹی جو ہائیسٹ پرائرٹی ہے اس سے میں نے سینڈ کیا new dispatcher operation callback اور کال بیک کیا دیا گو ٹو پیج ٹو تو یہ بیسیکلی جو گو ٹو پیج ٹو کے پیرامیٹرس ہیں کہ آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے اور آبجیکٹ لیتا ہے یہ اس لیے ہی رکھیں کہ ڈسپیچر آپریشن کال بیک جو ٹائپ ہے اس ٹائپ سے میچ کر سکے تو it matches with that type اور یہ ڈسپیچر لیٹر اسے یو آئی تھریڈ پہ کال کر لے گا اگین ان دو کالس کی جو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ملٹی تھریڈنگ کے ساتھ we'll discuss later in detail right now جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک file download file group download کیا اور وہ گروپ جب کمپلیٹ ہوا جو ایونٹ آنا ہے وہ ہم نے پہلے ہوک کیا اور اس ایونٹ میں ہم نے پیج ٹو پہ نیویگیٹ کر دیا تو یہاں تو ہم نے download file group completed کا ایونٹ یوز کیا جو بیسیکلی جب ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی اس ٹائم پہ فائر ہوگا but there are other events for fine grained control جیسے میں نے کہا آپ پروگرس بار بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک فائن گرینڈ ایونٹس چاہیے اور وہ یوز کر کے آپ ایک پروگرس بار بھی شو کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی فیسلٹی ہے کہ آپ اپلیکیشن کو ان اسٹیپس ڈاؤن لوڈ کر سکیں اوور آل جو ہم نے زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس میں دیکھا بالکل نارمل ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس کی طرح ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے کوڈ کو آپ چینج کر سکتے ہیں براؤزر بیسڈ میں جسٹ یہ کہ وہ پارشل ٹرسٹ ہوتی ہیں انہیں رن کرنے کے لیے کیا چاہیے انہیں رن کے کرنے کے لیے ڈبلو پی ایف انسٹال چاہیے اور ونڈوز سسٹم پہ W P F pre installed ہوتی ہے فار ایگزامپل جو آپ کی ونڈوز سیون ہے وہ W P F three point five کے ساتھ آتی ہے اور لیٹر ونڈوز ایٹ آپ کی ڈبلیو پی ایف فور کے ساتھ آتی ہے تو آپ کے پاس اگر ایٹ لیسٹ اگر آپ تھری پوائنٹ فائیو ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آپ کی اپلیکیشن ونڈوز بیسڈ کسی بھی ماڈرن سسٹم پہ چلے گی and that's like a good thing جو آپ کو زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشن چلاتے ہوئے پتہ ہے سلور لائٹ میں یو مطلب ونڈوز پہ تو چلے گی you need a plug in for other platforms لیکن دوسرے پلیٹفارمس پہ چلنے کی پاسبلٹی ہے that's why Silverlight web based applications میں مور پاپولر ہے دوسرا اس میں اسپیکٹ نیویگیشن کا تھا تو ایک تو پارشل ٹرسٹ ہے نیویگیشن اس کی انٹیگریٹیڈ ہے سسٹم میں اور انسٹالیشن اس کی بہت سمپل ہے یو جسٹ پبلش اٹ اور وہ ساری فائلز اٹھا کے you put them on a web server user goes to the U R L and your application opens differences کہاں ہیں آپ کو ان پٹ لینے کے لیے ادھر یو آر ایل اور کوکی یوز کرنی ہوتی ہے اور آپ کو اپنا انٹرفیس ایک پیج میں بنانا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن بن رہی ہے اور دوسری جو ویب بیسڈ اپلیکیشنس میں آپ کو ایڈیشنل کہہ لیں فیچر ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں and you can programmatically download a group and then navigate to some page in that group تو اس اس فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اپلیکیشن کو یوزر کے لیے مور انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں یعنی اس کی پرفارمنس اپیرنٹ پرفارمنس بہتر بنا سکتے ہیں so these are normal browser based applications ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہے ڈبلیو پی ایف میں وہ ریسورسز ہیں ہم نے ایک دو پوائنٹس پہ پیچھے ریسورسز ٹچ بھی کیے ہم نے کوئی آئکن یا بیٹ میپ ریسورسز سے پک کیا but now we are going to discuss resources ہیں کیا اور وہ کیسے انہیں یوز کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے تو جیسے آ, ہم نے پراپرٹیز ایونٹس اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھا کہ بیسیکلی ڈبلیو پی ایف جو ڈاٹ نیٹ کی فیسلٹی ہے ان کے اوپر ہمیں ایڈیشنل فیسلٹیز دیتا ہے تو you can think the same way resources کے اوپر ڈبلیو پی ایف ہمیں کچھ فیسلٹیز دے گا تو ریسورسز اگر ہم ڈبلیو پی ایف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو there are two kind of resources ایک بائنڈری ریسورسز ہیں اور ایک لاجیکل ریسورسز ہیں جو ڈاٹ نیٹ میں ریسورسز ہوتے ہیں دے آر آپ کے پاس کے لسٹ ہو why would you want them to be a part of the program تو ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پارٹ آف دا پروگرام ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے جو ایگزیکل کے اندر کے ساتھ ساتھ پورا بٹ میپ بھی پڑا ہو these are called embedded resources کہ آپ کا پورا کا پورا ریسورس آپ کی اپلیکیشن کے اندر ہے آپ کے پاس ایسے بھی ریسورس ریسورس ہو کہ ایک فائل میں ہو اور ایگزی کے ساتھ پڑھاؤ اور کے اندر اس کا ایکزیکٹ ریفرنس پڑھاؤ کہ اس سب ڈائریکٹری میں یا سیم ڈائریکٹری میں اس نام کی فائل ہے that's also a resource resource ایسے بھی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جس کا ہمیں نون لوکیشن نہ پتہ ہو but we'll come to that later تو right now there are two kind of resources ایک جو ایگزیکٹیبل کا پارٹ بن جائیں اور you can see them embedded resources اور دوسرے جو آپ کے کسی نون لوکیشن پہ پڑے ہوں کسی یو آر ایل پہ یا آپ کی ایگزی کے ریفرنس میں کسی اسپیسیفک جگہ and this should be there otherwise وہ اپلیکیشن رن ہوتے ہوئے ایکسیپشن آئے گی یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے ایک اپلیکیشن انسٹال ہوئی ہے اس کی ایگزی علیحدہ رکھ کے اسے رن کر لیں so there are some benefits to resources کہ وہ سنگل بائنری بن جاتی ہے اسے آپ موو کر کے کہیں سے بھی رن کر سکتے ہیں دیر آر سم بینیفٹس کہ آپ کی ریسورسز سیپریٹلی پڑے ہوں آپ کی ایگزیکیوٹیبل بہت بڑی نہیں بنتی آپ ریسورسز سوئچ کر سکتے ہیں آپ اسپلیش اسکرین کا اگر بٹ میپ پڑا ہے جو اسٹارٹ میں شو ہونی ہے you switch that bitmap اور وہ آپ کا چینج ہو گیا بٹ اگر وہ امبیڈیڈ ریسورس ہے تو آپ کو سارٹ آف اسے ریکمپائل کرنا پڑے گا تاکہ وہ نیا ریسورس ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ بنے so so, binary resources and logical resources logical resources کی ڈسکشن ہم لیٹر کریں گے that's a W P F only thing binary resources جو کہ ڈاٹ نیٹ میں عام ریسورسز ہوتے ہیں جو کسی بھی actually win thirty two application میں جو ریسورسز کا کنسیپٹ ہے that's binary resources in W P F binary resources ادھر امبیڈ ہو سکتے ہیں اور they can be contain file اور ہم اس کا یو آر ایل رکھ سکتے ہیں ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں bitmaps icons fonts string tables یہ ساری قسمیں ہیں جو ریسورسز ہمارے ساتھ امبیڈ ہو سکتے ہیں اس میں ایک کنسیپٹ آئے گا لوکلائزیشن کا یا پہلے ایکچولی اسے انٹرنیشنلائزیشن کہتے تھے آئی ایٹین کا ورڈ بھی اس کے لیے یوز ہوتا تھا اب انٹرنیشنلائزیشن کے بجائے زیادہ لوکلائزیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں ورڈس لوکلائزیشن اور انٹرنیشنلائزیشن اٹ مینس کہ آپ کی اپلیکیشن ایک سے زیادہ ٹارگیٹ لینگویج یا ٹارگیٹ ڈفرینٹ اسٹرنگ فارمیٹنگس یا ٹارگیٹ گرامرس کو ٹارگیٹ کریں تو فار ایگزامپل آپ اپلیکیشن بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ that should work in English and Urdu وہ اردو میں بھی انٹرفیس شو کر سکے انگلش میں بھی کر سکے پہلی چیز تو اردو کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں رائٹ ٹو لیفٹ چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئکنس پلیسمنٹس اور پینلس کی بات کی تھی there was a right to left alignment in things تو دیٹ از ون تھنگ جو آپ کی کلچر انفو میں سیٹ ہو سکتی ہے تو culture info is something which contains the language which contains کہ آپ کا کرنسی سمبل کیا ہے روپیز ہے یا ڈالر سائن ہے وچ کنٹینس کہ آپ کا ڈیسیمل سیپریٹر یا کامن سپریٹر کیا ہے یا وہ کتنے ڈیجٹس کے بعد آنا ہے یا ڈیٹ آپ کیسے لکھتے ہیں آپ منتھ پہلے لکھتے ہیں پھر ڈیٹ ڈے لکھتے ہیں یا ڈے پہلے لکھتے ہیں اور پھر منتھ لکھتے ہیں یہ جو ساری کی ساری چیزیں that all comprises culture info. If if you switch, the user switches culture info, اگر آپ کی اپلیکیشن کے پاس ٹارگیٹ کلچر کے لیے اپروپریٹ ریسورسز موجود ہیں تو دین آپ کی اپلیکیشن بھی سوئچ ہو سکتی ہے so that's the benefit of culture تو اگر آپ اپنی اپلیکیشن لوکلائز کرتے ہیں وچ مینس آپ ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ لینگویجز ٹارگیٹ کرتے ہیں so you need to give the translations and you need some support for the system کہ وہ ٹرانسلیشنس کے ساتھ اکارڈنگلی ٹرانسلیٹ ہو جائے سو so, ریسورسز آپ کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں آپ بائنڈری ریسورسز کے لوکلائزیبل ورژنس دے سکتے ہیں مثلاً آپ ایک اسپلیش اسکرین بنائیں for English and other splash screen for Urdu اس میں آپ بڑے سائز کے فونٹ میں کچھ بھی لکھتے ہیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے if it's a bitmap if it's a font تو آپ انگلش کے لیے علیحدہ فونٹ امبیڈ کر دیں اردو کے لیے علیحدہ فونٹ امبیڈ کر دیں یا انگلش کے لیے آپ سسٹم فونٹ یوز کر لیں اور اردو کے لیے امبیڈ کر دیں آپ کے پاس اگر کوئی آئکن ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی اپلیکیشن کے اسٹرنگس ہیں اس کا آپ انگلش ورژن بھی دے دیں اردو ورژن بھی دے دیں اسٹرنگس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے we'll talk about that but rest of the things are simpler کہ آپ نے ہر چیز کے ورژنس دے دیے اور مارک کر دیا کون سا کس کلچر کا ہر کلچر کی ایک unique idea for example U S English کے لیے E N dash U S use کرتے ہیں ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے دیٹس این ایگزامپل اسی طرح ہر ہر کلچر کی ایک یونیک آئی ڈی ہے اینڈ یو کین سے کہ یہ والی جو میرے ریسورسز ہیں وہ اس کلچر کے ہیں یہ ریسورسز اس کلچر کے ہیں سو بائنری ریسورسز ادھر ایمبیڈ اور جسٹ ان کا ریفرنس رکھ لیں دے کین بی لوکلائزڈ اس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہم نے ڈسکس کی اور پھر ہم ان ریسورسز کو ڈبلیو پی ایف سے ریفر کریں گے کیسے ریفر کریں گے اور کیسے ریسورسز ایڈ کریں گے تو پہلی چیز تو ہے ریسورس ایڈ کیسے کریں گے لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئکن ہے اور یہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کے ریسورسز میں ایمبیڈ کرنا ہے سو so, اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں it's very simple you just add a file any file because resource can be anything you choose a file let's say you choose a bitmap اور اس بٹ میپ کو آپ کہتے ہیں ایڈ فائل اور اس کے بعد آپ اس کا بلڈ ایکشن چوز کرتے ہیں بلڈ ایکشن ول ٹیل کہ وہ فائل فائنل ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ کیسے بنے do you want to compile it do you want to make it an embed resource do you want to make it reference resource کہ وہ جہاں پہ ہے وہیں پڑا رہے اور اس کا آپ relative U R L store کر لیں یہ چیز آپ کا بلڈ ایکشن ہے کہ اس فائل کا نے فائنل ایگزیکیوٹیبل کو کیسے افیکٹ کرنا ہے تو فار ایگزامپل اگر آپ بلڈ ایکشن اس کا یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ریفرنسڈ ریسورس ہو تو دیٹ مینس کہ جو آپ کی target directory output directory ہے ڈی بگ یا ریلیز اس کے اندر اسے کاپی ہونا چاہیے بیکاز اٹس ریفرنس ریسورس اور اگر وہ امبیڈیڈ ہے تو وہ ایگزیکٹیبل کے اندر آ جائے گا تو آپ یہ کیسے دے سکتے ہیں اسے دینے کے لیے آپ بلڈ ایکشن چوز کریں گے اور یہاں پہ بہت سارے بلڈ ایکشن ہیں جس میں کمپائل بھی ہے اور اپلیکیشن ڈیفینیشن پیج یہاں پہ آپ کو دو ریلیونٹ اینٹریز ہیں ایک ریسورس اور ایک کنٹینٹ ادھر of those you choose and you get a resource a binary resource یہاں پہ ایک امبیڈیڈ ریسورس کی آپشن بھی ہے بٹ اس سے ہمیں چونکہ ابھی بات کی ہے امبیڈیڈ ریسورسز کی don't get confused with this option یہ ڈبلیو پی ایف سے پہلے سے یہاں پہ اور ڈبلیو پی ایف اس کی کمپلیٹ سپورٹ نہیں دیتا if you choose resource it still embedded so resource اگر آپ چوز کرتے ہیں it is an embedded resource but there اندر آپ کا ریلیٹو یہ اگر ہم کسی چیز کو ایز کنٹینٹ اسٹور کر لیں یا اسے ڈائریکٹلی روڈ کر لیں رن ٹائم پہ یو آر ایل دے کے تو they are kind of same کیونکہ دونوں کیسز میں اگر آپ کی اپلیکیشن ڈائریکٹری میں ایک فائل پڑی ہے تو دونوں کیسز میں آپ کی لوڈنگ ایک ہی طرح ہے یعنی ایکچولی جا کے وہ کرنٹ ڈائریکٹری میں سے فائل اوپن کرے گا لیکن they are not exactly equal کیونکہ جب آپ ریسورس ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے جو کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ فائل ایکسیس میں نہیں آتی سو so, اگر آپ نے کوئی نون لوکیشن سے فائل ایکسیس کرنی ہے it is a good idea to add them as لیکن ایکچولی جب آپ ریفرنس ریسورس کو ایکسیس کریں گے جو کہ ایکسٹرنل فائل ہے تو it is similar to opening that file directly and using it اگر آپ نے اسے لوکلائز کرنا ہے then you have to embed then you don't have an option کیونکہ جب آپ ایک یو آر ایل دیتے ہیں کہ آپ ریفرنس کرنا ہے اس جگہ پہ only that reference that relative کہ let's say images slash screen dot J P G تو آپ نے کہا کہ آپ کی امیجز ڈائریکٹری میں اس نام کی فائل پڑی ہے دین یو کانٹ سے کہ یہ کس اسپیسیفک کلچر کی ہے جب کہ جب آپ امبیڈیڈ ریسورس بنائیں گے تو امبیڈیڈ ریسورس جب ہم لوکلائزیشن دیکھیں گے تو اٹس سیپریٹ اسمبلیز جس میں ہر کلچر کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے if you want to localize یعنی آپ ڈفرینٹ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لینگویجز تو then you have to have embedded resources یا دوسرا ریزن یہ آپ کہہ رہے ہیں سنگل بائنڈری کے بینیفٹس ہیں اور سنگل بائنڈری آپ یوز کرنا چاہتے ہیں then you need to have embedded resources again localization کی بات ہم لیٹر کریں گے but right now it was the point is کہ اگر آپ نے لیٹر لوکلائز کرنا ہے تو you have to have embedded resources تو اب آپ نے امبیڈ کر دیا یا ریفرنس کر دیا دونوں کیس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ اسے ایکسیس کیسے کریں گے سو ایکسیس کرنے کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں زیمل سے ہم ڈائریکٹلی ایک ریسورس ایکسیس کرتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹیک پینل بنایا اور اس پہ تین بٹنس بنائے ہیں اور تینوں بٹنس کے اگر آپ سورس دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹلی ہم نے تین جفس کے نام دے دیے ہیں یہ تینوں جفس بیسیکلی ہمارے پاس ریسورسز ہیں this will work whether the resources are or loose loose سے مراد یہ کہ یعنی وہ ایکسٹرنل سیپریٹ فائلس ہیں انڈیپینڈنٹ فائلس ہیں اور ان کا ہم نے ریفرنس ایڈ کر لیا تو ویدر آپ ایمبیڈ کریں یا لوز فائلس ہوں وچ مینس کہ آپ نے ان کا بلڈ ایکشن ریسورس سیٹ کیا ہے یا بلڈ ایکشن کنٹینٹ سیٹ کیا ہے دونوں کیسز میں دس زیمل ول ورک یعنی وہ جب ایمبیڈ ہوگی یا ریفرنس ہوگا تو وہ اس نام سے ایڈ ہوا اور یہ نام اس کا سارٹ آف آئی ڈی بن گیا اور اس نام سے وہ ایکسیس ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ دونوں نہیں ہیں یعنی لوز فائل ہے آپ کی اپلیکیشن ڈائریکٹری میں اور اس کے اس کا ریفرنس نہیں ڈلا ہوا تو یہ زیمل ورک نہیں کرے گی یعنی زیمل کے لیے اگر ہم جسٹ ایک نیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ریکوائر ہے کہ وہ ریسورسز میں ہو it can't just reference a file an arbitrary file it is possible to reference arbitrary file لیکن اس کے لیے آپ کو اسے تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہوگا کیسے اس میں آپ کو یہ ذرا لمبا سورس کا سینٹیکس دینا ہوگا جس میں آپ pack colon slash slash site of origin کہ آپ اپلیکیشن کے اندر سے نہیں لینا چاہ رہے بٹ جس سائٹ پہ یہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے وہاں سے یہ آپ کو کچھ کامرس دے کے slash slide show dot gif یہ وہاں سے ڈائریکٹلی مینشن کرنا ہوگا ان ریسورسز کے لیے ہم سب فولڈرس بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو ریفرنس ریسورس ہے اس کے لیے تو سب فولڈر یوز کرنا بڑا لاجیکل لگتا ہے کہ میں نے ریفرنس ریسورسز لیٹ سے امیجز سارے امیجز میں ڈال دیے امیجز سلیش سم تھنگ لیکن ایمبیڈڈ کے لیے بھی آپ سب فولڈرس یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا کنسیپٹ عجیب لگتا ہے کہ آپ نے تو ایمبیڈ کر دیا وہ ایکچولی سب فولڈر کے اندر نہیں پڑا آپ نے پروجیکٹ میں ایڈ کیا ایک امیجز سب فولڈر اس کے اندر امیجز ڈالے اور ان سب کا بلڈ ایکشن آپ نے ریسورس سیٹ کر دیا which means they all will become part of the the executable but still جب وہ ایگزیکل کا پارٹ بنیں گے تو ان کی جو آئی ڈی اسٹور ہوگی میں that would be images slash whatever جو امیج کا نام ہے تو آپ نے جس پوائنٹ پہ ان فائلس کو رکھا تھا سب فولڈرس میں آرگنائز کر کے وہ کمپلیٹ اس کی آئی ڈی بن جائے گی تو اٹس بیسیکلی آپ اگر اسے کسی پوائنٹ پہ رکھتے ہیں سب فولڈر ہیرارکی میں ایک امیج کو اور ویدر آپ اسے ریسورس کے طور پہ ایڈ کریں یا کنٹینٹ کے طور پہ ایڈ کریں دونوں کیس میں اسے ایکسیس کرنے کا طریقہ اس کا وہ ریلیٹیو یو آر ایل ہوگا اب اگر آپ کہیں کہ اسی ریسورس کو آپ کوڈ میں سے پروسیجرل کوڈ میں سے کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پروسیجرل کوڈ میں آپ کے پاس جو زیمل اسپیسیفک شارٹ کٹس ہیں وہ نہیں ہیں یعنی زیمل میں اگر آپ ایک جیف کا نام دے رہے تھے تو وہ جیف اگر آپ کا ایک امبیڈیڈ یا لوز ریسورس ہے تو آپ صرف اس کا اسٹریٹ نیم یوز کر سکتے تھے کیونکہ اس کا ٹائپ کنورٹر باقی چیزیں لک اپ کر لیتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ وہ اپلیکیشن کے ریسورسز میں لک اپ کرتا ہے لیکن اگر آپ کو سائٹ آف اوریجن تھا تو ایکسپلیسٹ دینا پڑ رہا تھا لیکن یہاں پہ اگر سائٹ آف اوریجن نہیں ہے اپلیکیشن کا ریسورس ہے تو بھی آپ کو پروسیجرل کوڈ میں ایکسپلیسٹ دینا پڑے گا کس طرح سے دیں گے اس میں آپ لیٹ سے ایک امیج لوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے نیو امیج کیا اور image dot source is equal to new bitmap image new U R I اور یو آر آئی میں آپ خالی لیٹ سے لوگوز اور جے پی جی خالی نہیں دے سکتے تھے آپ کو pack colon slash slash application colon اور وہی تین کامرس اور سلیش لوگو ڈاٹ جے پی جی دینا ہوگا تو یا یہاں پہ اگر آپ سائٹ آف اوریجن دیں گے تو آپ ایسی لوز فائلس جو ریسورسز نہیں ہیں اسے ریفر کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اپلیکیشن دیں گے تو آپ ایپلیکیشن ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دونوں ایگزامپلس دیکھیں پروسیجر کوڈ سے کیسے ریسورسز لوڈ کر سکتے ہیں which would be a an infrequent کیونکہ ہم یوزر انٹرفیس ریلیٹڈ سارا کام زیمل میں کرنا چاہتے ہیں زیمل میں دیکھا ہم نے کیسے لوڈ کر سکتے ہیں اگر وہ ریسورس ہے تو اسے لوڈ کرنا بہت ایزی ہے تو اس کا ہم جسٹ نام یوز کر لیں گے لوز فائلس کو ایکسیس کرنا زیادہ مشکل ہے but loose files which are marked as resource یعنی وہ کنٹینٹ کے طور پہ ایڈ ہوئی ہوئی ہیں ان کو ایڈ کرنا یا امبیڈیڈ ریسورسز کو ایڈ کرنا ایکسیس کرنا سیمل میں سے بہت ایزی ہے نیکسٹ ٹائم ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بیسیکلی بائنری ریسورسز کو لوکلائز کریں گے یعنی ہم ڈفرینٹ کلچرس کے لیے different version of a resource دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اسٹرنگس کو کیسے لوکلائز کر سکتے ہیں مثلاً آپ نے اپلیکیشن میں کسی جگہ ہیلو ورڈ لکھنا لکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اردو سیٹ ہوا ہوا ہے کلچر تو وہ ہیلو ورلڈ اردو میں شو ہو تو that would be something جو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم W P F specific logical resources discuss کریں گے تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے یہ آپ چیزیں ڈسکس کریں and we'll meet in the next lecture خدا حافظ